اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری میں اب میری نگاہوں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب سے اولا اوالا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونے انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول و رسولوں سے آنا ہمارا نبی قرن و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدنی کا نکلا ہمارا نبی ذکر سب پھی کے جب تک نہ مذکور ہو نہ مکی حسن والا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ارے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہ مِنْكَ کا لم تن میرے محبوب دیکھتی کیسے کہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں من کل عیب حضور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا کہ قد کا کما تشاؤ حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا جیسے میرے سرکار گئے ایسے جیسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے حسان بن ثابت کی عمر کتنی کتنا گھوم لیا کتنا دیکھا دعویٰ کر دیا کہ کوئی آبزہ ہے ہی نہیں کوئی کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے چلو حسام ثابت کی بات ہم نے کر دی اب اس سے پوچھتے ہیں جو پہلے بھی دیکھا ہے ہم کیا پوچھے حضور خود پوچھتے ہیں اے جبریل تو نے تو بہت گھوم لیا بہت دیکھ لیا ذرا یہ تو بتا کوئی مجھ سا بھی دیکھا کوئی میرے جیسا دیکھا کوئی میری طرح دیکھا سدرا والے عرض کرتے ہیں یہی بولے سدرا والے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ رسول اللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم اور تیری اگلی اٹھ گئی تو ماں کا کلے جا چڑ گیا جیسے میرے سر کا حدیبیہ کا مقام صحابہ کرام پیاس میں ہیں پانی کی پیاس لگی حضور سے کہتے ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں حضور سے پانی مانگتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی چاہیے محبوب نے یہ نہیں فرمایا روگانا پڑھ لو ابرا کر لو محبوب نے فرما جتنا پانی ہے لے کے آؤ سارے صحابیاں اپنے اپنے کو برتن میں اڑیلنا شروع کر دیا برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں محبوب کا دریائے رحمت جوش پر آیا اپنا نورانی ہاتھ برتن میں ڈالتے ہیں محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب مابو کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے ہوں گے پانچ دریا بہ رہے ہوں گے صحابہ کرام پانی پی رہے ہوں گے پیاسے بجھا رہے ہوں گے کبھی غور تو کرو منظر کیسا ہوگا اعلیٰ حضرت کے قربان جاؤں اعلیٰ حضرت نے وہ منظر پیش کیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہوا جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی کہنا میں الہی میں شمس دعا تیرے چہرہ اے نور فضا کی قسم قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے قلق کو حق نے عظیم کہا تیری قلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو کیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسنت ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز غیرو ہے مامی یا رسول اللہ میرے آقا تیرا مسند ناز ہے عرش باری تیرا محرم راز ہے روح آمی تو ہی تو ہی کی سرور ہر دو سرا کے شگا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم جیسے میرے سر کا ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ملے گا ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پرا کم ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد ارے سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے زمین نے آسمان کو تانا دیا جس کی وجہ سے آسمان کی کمر جھک گئی تانا کیسا تھا تانا سنو خم ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا احساس یہ حاصل کے تو حاصل گئے زمین کو احساس یہ حاصل کے تو حاصل ہے حاصل ہے زمیں افلاق پہ تو گمب خزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خزرا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد سا اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی